میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عقیقہ جب ہم کرتے ہیں تو میری فرینڈ ہے دراصل یہ مسئلہ اس نے مجھ سے پچھوایا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ شیعہ برادری میں سے ہے کہ ہم جب شیعہ جب وہ قربانی کرتے ہیں عقیقے کے لیے تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے تو کیا یہ صحیح ہے جبکہ ہم جو اہل سنت ہیں وہ جب ہم کیا نام ہے عقیقہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے تین پارٹس کر دیتے ہیں ایک غریب لوگوں کے لیے ایک ریلیٹیو کے لیے اور ایک خود کے لیے کیونکہ ہم تو لوگ خود کھا لیتے ہیں لیکن وہ کہتی تھی یہ خود کھانا جائز نہیں ہے تو یہ بات کہاں تک ہاں جی میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں عزیز و کروا کو بھی دے سکتے ہیں اور جو ربا ہے ان کو بھی عقیقے کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کا حکم ہے لیکن ٹیكے کے تین اسے کرنے ضروری نہیں ہے ٹیكے کا جو گوشت ہے اس کو پکایا جائے اور سب دوستوں کو امیر غربا سب کو کھلایا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی گاؤں کی بجلی